اور طرح طرح کی آرائش اور یہ جو کچھ ہے جیتی دناہی کا اسباب ہے اور آخرت تمہارے رب کے پاس پر ہزگاروں کے لیے ہے